روزی میں تنگی ہے جی یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے عورتیں ناشکری شکری کرتی ہیں مرد ناشکری شکری کرتے ہیں ناشکری شکری کے دو معنی ہیں ایک معنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا اللہ کا احسان نہ ماننا اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا ہم ناشکری شکری کرتے ہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے کعبہ دیکھنے کے لیے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ماں کے پاؤں دیکھنے کے لیے جہاد کا رستہ دیکھنے کے لیے مسجد کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے سجدے کی جگہ دیکھنے کے لیے ذکر کی تسبیح دیکھنے کے لیے مینا عرفات کا میدان دیکھنے کے لیے عرفات کا پہاڑ دیکھنے کے لیے مسجد نبی دیکھنے کے لیے نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے ریاض الجنہ دیکھنے کے لیے شہیدوں شہیدوں کے گھروں کو جا کے دیکھنے کے لیے یتیم بچوں کے سروں کے بال دیکھنے کے لیے دشمن کی طرف بندوق اٹھا کے اس کے جری جبک سے دیکھنے کے لیے ہاتھ میں گرنیڈ دکھا کے فدائی حملہ کرتے ہوئے جنت کی حوروں کو دیکھتے ہوئے ہوئے اپنے جسموں کو ٹکڑے کرا کے اللہ کی رحمت کو دیکھنے کے لیے ہم نے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھا ہم نے ان آنکھوں سے ٹی وی کو دیکھا ہم نے ان آنکھوں سے فنکاروں کو دیکھا ہم نے ان آنکھوں سے خیانت کی دگا بازی کی آج رب نے آنکھ کی نعمت چھیننا شروع کر دی ہے ہم روتے ہیں خدا کی قسم جو شکر کرتا جائے گا اللہ اس کی نعمت بڑھاتے چلے جائیں گے